बिसमीम شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي علم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما أنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں ان کے دل بالکل غافل ہوتے ہیں ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو پیغمبر نے کہا میرے پروردگار اللہ تعالیٰ تو ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتے ہیں وہ بہت ہی سننے والے اور پورے حکمت والے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے بلکہ اس یعنی محمد نے از خود اسے گھڑ لیا ہے بلکہ یہ شاعر ہے ورنہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نشان لائے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھیں تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے تعارف صورت انبیاء صحیح بخاری میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور سورہ مریم اور سورہ توحہ اور سورہ انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اتری تھیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں قیامت قریب آ گئی ہے اللہ تعالیٰ عز و جل لوگوں کو متنبع فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے پھر بھی لوگوں کی غفلت میں کمی نہیں آئی نہ وہ اس کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں جو انہیں کام آئے بلکہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایسے مشغول اور منہمک ہو رہے ہیں کہ قیامت سے بالکل غافل ہو گئے ہیں جیسے اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر ایک میں فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلو امر ربانی آ گیا اب کیوں جلدی مچا رہے ہو اور سورہ قمر کی آیت نمبر ایک تا دو میں فرمایا اقتربت الساعت وانشق القمر یعنی قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا ابو نواز شاعر کا ایک شعر ٹھیک اسی معنی کا ہے الناس فی غفلاتهم وروح المنیت تطحنو یعنی موت کی چکی زور زور سے چل رہی ہے اور لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد کفار و قریش اور انہی جیسے اور کافروں کی بابت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کی وحی کی طرف کان ہی نہیں لگاتے یہ تازہ اور نیا آیا ہوا ذکر دل لگا کر سنتے ہی نہیں اس کان سنتے ہیں اور اس کان اڑا دیتے ہیں دل ہنسی کھیل میں مشغول ہیں صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں تمہیں اہل کتاب کی کتابوں کی باتوں کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے تو کتاب الہی میں بہت کچھ رد و بدل کر لیا تحریف اور تبدیل کر لی کمی زیادتی کر لی اور تمہارے پاس تو اللہ کی ابھی کی اتاری ہوئی خالص کتاب قرآن مجید موجود ہے جس میں کوئی ملونی نہیں ہونی پائی یہ لوگ کتاب اللہ سے بے پرواہی کر رہے ہیں اپنے دلوں کو اس کے اثر سے خالی رکھنا چاہتے ہیں بلکہ ظالم اوروں کو بھی بہکاتے ہیں کہ اپنے جیسے ایک انسان کی ماتحتی تو ہم نہیں کر سکتے تم کیسے لوگ ہو کہ دیکھتے بھالتے جادو کو مان رہے ہو یہ ناممکن ہے کہ ہم جیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ رسالت اور وحی کے ساتھ مختص کر دے پھر تعجب ہے کہ لوگ باوجود علم کے اس کے جادو میں آ جاتے ہیں ان بد کرداروں کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہتان باندھتے ہیں ان سے کہیے کہ جو اللہ آسمان و زمین کی تمام باتیں جانتے ہیں جس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں اس اللہ نے اس پاک کلام قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اس میں اگلی پچھلی تمام خبروں کا موجود ہونا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا اتارنے والا عالم الغیب ہے وہ اللہ تمہاری سب باتوں کے سننے والے اور تمہارے تمام حالات کا علم رکھنے والے ہیں بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے پھر کفار کی ضد نہ سمجھی اور کٹ حجتی بیان فرما رہے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خود حیران ہیں کسی بات پر جب نہیں سکتے کبھی کلام الہی کو جادو کہتے ہیں تو کبھی شاعری کہتے ہیں اور کبھی پراگندہ اور بے معنی باتیں کہتے ہیں اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا از خود گھڑ لیا ہوا بتلانے لگتے ہیں خیال کرو کہ اپنے کسی قول پر بھروسہ نہ رکھنے والا جو زبان پر آئے بگ دینے والا بھی مستقل مزاج کہلانے کا مستحق ہے کبھی کہتے تھے اچھا اگر یہ سچا نبی ہے تو صالح علیہ السلام کی طرح کوئی اونٹ نہیں لے آتا یا موسا علیہ السلام کی طرح کا کوئی معجزہ دکھاتا یا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ ظاہر کرتا بے شک اللہ ان چیزوں پر قادر تو ضرور ہے لیکن اگر ظاہر ہوئیں اور پھر بھی یہ اپنے کفر سے نہ ہٹے تو اللہ تعالیٰ کی عادت کی طرح عذاب الہی میں پکڑ لیے جائیں گے اور پیس کر رکھ دیے جائیں گے عموماً اگلے لوگوں نے یہی کہا اور ایمان نصیب نہ ہوا اور غارت کر دیے گئے اسی طرح یہ بھی ایسے معجزے طلب کر رہے ہیں اگر ظاہر ہوئے تو ایمان نہ لائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر چھینو میں فرمایا ان الدین حق علیہم اللہ یعنی جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ گو تمام تر معجزے دیکھ لیں ایمان قبول نہ کریں گے ہاں عذاب علیم کے معائنے کے بعد تو فوراً تسلیم کر لیں گے لیکن وہ محض بے سود ہے بات بھی یہی ہے کہ انہیں ایمان لانا ہی نہ تھا ورنہ رسول اللہ کے بے شمار معجزات روز مرہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھے بلکہ رسول اللہ کے یہ معجزے دیگر انبیاء سے بہت زیادہ ظاہر اور کھلے ہوئے تھے